doctor Mehdi Hasan professor of journalism اور میں آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ اس کی پرفارمنس اور اس کا امپیکٹ کہ کیا اثرات سوسائٹی پہ اس کے ہوئے ہیں اور سوسائٹی نے کس طرح اس کو انفلوئنس کیا ہے اس پہ بات چیت ہماری جاری ہے آپ سے اور آج کل ہم آپ سے ٹیلی ویژن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن جب سے پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں کیسے آگے بڑھا ہے یہ میڈیم اور اس نے پاکستان کی سوسائٹی کو پاکستان کی پولیٹیکل لائف کو تفریح کے ذرائع کو اور پاکستانی عوام کے رویوں کو اور سوچ کو کس طرح متاثر کیا ہے اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اس سے پہلے اپنی ڈسکشن میں ہم نے بات کی تھی پاکستان کے ٹیلی ویژن کے مختلف مسائل کے حوالے سے پبلک اوپینین کو آرگنائز کرنے کی اس کو مولڈ کرنے کی اور اس کو ایکسپریس کرنے کی جس کے دو مقاصد سامنے ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ عوام کے جو نمائندے ہیں جن کا کام پالیسیاں بنانا ہے اور کیونکہ جمہوری معاشرے میں پالیسیاں عوام کی خواہشات کے مطابق بننی چاہئیں اس لیے عوام کی خواہشات کو ڈپیکٹ کرنا اس کو پیش کرنا عوامی نمائندوں کے سامنے ٹیلی ویژن کا کام ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں قوم کو کسی بھی معاشرے کو اس پہ گفتگو ہو اس پہ ڈبیٹ ہو اس پہ سوال جواب ہوں اور لوگوں کو سوچنے کا مواد ملے اس پہ میٹر ملے اور ان کو غور کرنے کی عادت ہو ان کو اطلاعات ملیں ان کی ایجوکیشن ہو ہم نے خواتین کے بارے میں جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے ساری دنیا میں خواتین کے مسائل کا اور خواتین کے حقوق کا اس پہ بات کی ہم نے بچوں کے حالات پہ اور ان کے مسائل پہ بات کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو اس سلسلے میں مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اویئرنیس پیدا ہو لوگوں میں کہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی قوم کتنی ترقی یافتہ ہے اور کتنی مہذب ہے ہمارے ہاں ٹیلی ویژن نے پاکستان میں اس کو مجموعی طور پہ نظر انداز کیا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی اہمیت نہیں دی اس سبجیکٹ کو اس ایشو کو جتنی اہمیت اس اہم میڈیم کو دینی چاہیے تھی اب آگے ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے پاکستان کی تاریخ کا وہ ہے سیکٹیرینزم کا مسئلہ اور ایکسٹریمزم کا مسئلہ کافی عرصے سے پاکستان میں مختلف حالات سیاسی ایسے پیدا ہوئے بین الاقوامی حالات ایسے پیدا ہوئے کہ پاکستانی معاشرے میں فرقہ واریت بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے امن عامہ کا مسئلہ بھی پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے قانون بھی اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا پاکستان ٹیلی ویژن نے اس مسئلے کو کس طرح پیش کیا یا اس کے سالو کرنے میں کیا مدد کی اس پہ ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ مذہب ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا اور بہت آسانی کے ساتھ جذبات جو ہیں وہ لوگوں کے ایکسپلائٹ کیے جا سکتے ہیں اور بہت سے معاشروں میں کیے جاتے ہیں پاکستان کے علاوہ بھی بہت معاشروں میں مسائل موجود ہیں اور جو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک قائد اعظم کی تقریر کا حوالہ کئی دفعہ دیا ہے آپ کو یہاں جو گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کو پاکستان کی کانسٹوئنٹ اسمبلی کی اناگریشن پہ بانی پاکستان نے کی تھی اس میں انہوں نے مذہبی ٹالرنس کی جو بات کی تھی اور وہ انہیں اس لیے کرنی پڑی تھی کہ پاکستان کی آزادی کے بعد اور آزادی کے دوران تین جون انیس سو سینتالیس کو پاکستان بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اس کے فوراً بعد سے اور چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو پاکستان کی ریاست وجود میں آ جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک ہندوستان کے بعض علاقوں میں بہت خوفناک قسم کا ایک مذہبی فساد شروع ہوا ہندو سکھ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے تھے قتل و غارت گری ہوئی تقریباً دس لاکھ کے قریب انسان قتل ہوئے اور بہت سی لوٹ مار ہوئی گھر جلائے گئے لوگوں کو ترک وطن کرنا پڑا اور پناہ گزین بنے ڈیڑھ دو کروڑ آدمی اس بیک گراؤنڈ میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہم اب پرانی باتوں کو بھول کے نئے سرے سے ایک زندگی شروع کریں گے جس میں مذہب کو ہم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کو اس پہ زور دینے کے لیے انہوں نے تقریباً دو سو سال پہلے کے یورپ کی مثال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ وہاں بھی درپیش رہا مذہبی فسادات کا مسیحوں کے جو دو فرقے ہیں ان کے درمیان آپس میں بہت شدید لڑائی رہی پروٹیسٹنٹس کے اور کیتھولکس کے اسی طرح یہودیوں اور کرسچنس کے درمیان لڑائی رہی تو اس کا حوالہ دے کے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور اس کے بعد اب جس انداز سے وہ مل جل کے رہتے ہیں اور ٹالریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کو ہمیں وہی انداز اپنانا ہے تو ٹالرنس کا جو کلچر ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں لوگوں کو انسپائر کرنے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی کیا کنٹریبیوشن ہے آئیے اس کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ کریں کیونکہ یہ میڈیم بہت اہم ہے ہم یہاں بات کر چکے ہیں کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہماری زندگیوں پہ روز مرہ زندگیوں پہ اس انداز سے اثر انداز ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن ہماری زندگی کا اور صرف پاکستانی میں نہیں تمام دنیا میں ایک لازمی جز بن گیا ہے تو ایسے میڈیم کی کارکردگی کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے مجموعی طور پہ اس مسئلے کو اس انداز سے ٹیکل نہیں کیا جس انداز سے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا تھا یا کیا جانا چاہیے یہاں میں آپ کو مثال دوں گا ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے وہاں مختلف مذاہب کے آپس میں چپکلش کا مسئلہ موجود ہے اور اکثر مذہبی فسادات ہوتے رہتے ہیں وہاں ہندو مسلم فساد بھی ہوتا ہے ہندو سکھ فسادات بھی ہوئے ہیں لینگویج کے مسئلے پہ بھی فسادات ہوئے ہیں ہندوستان میں کوئی ساڑھے تین سو زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام مسائل کے لیے وہاں کی فلم انڈسٹری نے جو بہت ڈیولپ ہے بہت بڑی تعداد میں فلمیں بنتی ہیں اور بہت اہمیت ہے فلم انڈسٹری کی ہندوستان کی زندگی میں معاشرتی زندگی میں ان کے سرکٹ بھی بہت بڑا ہے بہت زیادہ تعداد میں دیکھی جاتی ہیں ان کی فلمیں دنیا میں تقریباً دو ارب لوگ ہندوستان کی فلم دیکھتے ہیں ان کی فلم انڈسٹری نے اور کسی حد تک ان کے ٹیلی ویژن نے اس مسئلے کو ایک مستقل موضوع کے طور پہ اپنے سامنے رکھا ہے ایسی بے شمار فلمیں بنائی ہیں انہوں نے جس میں معاشرتی ہم آہنگی کو مذہب کے حوالے سے تھیم کے طور پہ رکھا گیا ہے اور ایتھنک اور لنگوسٹک ڈفرینسز جو ہیں اس مسئلے پہ بھی انہوں نے بہت سی بہت مؤثر فلمیں بنائیں تاکہ دیکھنے والوں پہ اثر ہو وہ اس کا اثر قبول کریں فلم کا ڈرامے کا اثر تو لوگ بہت زیادہ قبول کرتے ہیں ہماری زندگیوں کو بہت متاثر کرتا ہے یہ میڈیم جو ہے فلم کا میڈیم بھی اور ٹیلی ویژن کا میڈیم بھی ڈرامے کے حوالے سے یا اسٹیج کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے اسٹیج کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو جو سینسرشپ کا قانون بنا تھا اس میں ڈرامے کے لیے اسٹیج ڈرامے کے لیے لائیو پرفارمنس کے لیے ایک اسپیشل قانون اٹھارہ سو چھہتر میں ایٹین سیونٹی سکس میں بنایا گیا تھا کیونکہ تھیٹر کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف آزادی پسند جو موومنٹس تھیں وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی تھی اور حکومت نے اس کو ایک مؤثر ذریعے کے طور پہ تسلیم کیا تھا اس لیے انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ تھیٹر کو سینسر کیا جائے گا اس کا اسکرپٹ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ طے کر دیا گیا تھا کہ کیا چیز تھیٹر میں پیش کی جا سکتی ہے کیا نہیں پیش کی جا سکتی اگر آپ اپنے ایک پرانے سبق کو ذہن میں لائیں جب ہم پریس پہ اور اخبارات پہ بات چیت کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے یقین ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کے ذہن میں ہوگا ابھی کہ سترہ سو ننانوے میں سیونٹین نائنٹی نائن میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اخبارات کے بارے میں پہلا ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا جبکہ اخبارات کو شروع ہوئے بنگال میں صرف انیس سال ہوئے تھے اس وقت تو وہ ڈائریکٹو جو تھا وہ بھی مذہبی فسادات یا مذہبی چپکلش کی وجہ سے جاری ہوا تھا ہندو مسلمان اور کرسچن مشنریز یہ تینوں بہت بدمزگی کی حد تک بحث و تمیز میں اخبارات کے ذریعے سے الجھ گئے تھے مناظرے ہوتے تھے اخبارات میں ان کا ذکر ہوتا تھا ایک دوسرے پہ حملے کیے جاتے تھے سخت زبان کے حوالے سے تو اس کو چیک کرنے کے لیے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے سیونٹین نائنٹی نائن میں ایک قانون نافذ کیا تھا ایک ڈائریکٹو جاری کیا تھا جس کے تحت اخبارات کو شائع کرنے سے پہلے سینسر کرانا ضروری تھا کہ کوئی ایسا مٹیریل تو نہیں ہے جس سے مذہبی منافرت پیدا ہو تو ہمارے یہاں قانون تو بہت عرصے سے موجود ہے ایسا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے جو پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہونے کے وقت جو ایک جنرل پرنسپل طے کیا گیا تھا پی ٹی وی کے لیے اس کا ذکر کیا تھا نائنٹین سکسٹی فور میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو یہ فیملی چینل ہوگا لہذا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوگا جو سارے خاندان کے لوگ آپس میں بیٹھ کے نہ دیکھ سکیں ہم اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو پیش نظر رکھ کے پروگرام بنائیں گے اور دوسری بات جس پہ زور دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا پروگرام ٹیلی ویژن پیش نہیں کرے گا جس سے مذہبی یا نسلی منافرت پھیلنے کی کا خدشہ ہو تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے آبجیکٹیوز میں یہ شامل ہے کہ وہ ٹالرنس کا اور امپارشیلٹی کا ایک کلچر اپنا ہے تو جہاں تک امپارشیلٹی کا تعلق ہے تو ہم یقین کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ کے سامنے ہے آپ کی آبزرویشن ہوگی کہ پاکستان ٹیلی ویژن امپارشل ہے جہاں تک مختلف مذاہب اور مختلف عقیدوں کا تعلق ہے وہ خود سے کوئی ایسا پروگرام پیش نہیں کرتا جو کسی ایک عقیدے یا کسی ایک مذہب کے خلاف بائسڈ نیچر کا ہو یہ ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی پرفارمنس کے بارے میں لیکن جہاں تک سیکٹیرین فیلنگس کو اور اس کے عقیدے کے بنیاد پہ قتل و غارت گری کا تعلق ہے جو انیس سو ستہتر سے اور دو ہزار پانچ تک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مختلف وجوہ کی بنا پہ پاکستان اس کے خلاف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور ٹالرنس کے ایک کلچر کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا اس میں ٹیلی ویژن نے اپنے فرائض پوری طرح ادا نہیں کیے غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سوچا ہو پالیسی میکرز نے کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے تو زیادہ بہتر ہے مگر ہمارا خیال یہ ہے بطور ابلاغ عام کے طالب علموں کے یا اس کے ٹیچر کے طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس سے پہلو تہی کرنا اس کو نظر انداز کرنا اور اس کو اگنور کرنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا جبکہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت افیکٹو میڈیم ہے ہم جانتے ہیں ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق تقریباً چالیس لاکھ ٹیلی ویژن سیٹ موجود ہیں پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق یونیسکو کی رپورٹ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے مطابق انیس سو نوے میں تقریباً تریسٹھ کروڑ ٹیلی ویژن سیٹ دنیا میں موجود تھے پاکستان ایک ڈیولپنگ نیشن ہے ایک بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہے اس میں چالیس لاکھ ٹیلی ویژن سیٹ اس بات کی غمازی کرتے ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت پاپولر میڈیم ہے اور اس نے ہماری زندگیوں میں پاکستانیوں کی زندگی میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے جن علاقوں میں ٹیلی ویژن دیکھا جا سکتا ہے اس میں ہر امیر غریب کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے چالیس لاکھ ٹیلی ویژن سیٹ کم از کم دو کروڑ آدمی روز اس پہ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ بہت مؤثر ذریعہ ہے کوئی بھی چیز لوگوں تک پہنچانے کا یہ جو ایک سنجیدہ اور تشویشناک مسئلہ ہمیں درپیش ہے سیکٹیرین فیلنگس کا اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا مسلک کی بنیاد پہ یا عقیدے کی بنیاد پہ اس کے سلسلے میں ٹیلی ویژن پہ ہمیں نہ تو اس حوالے سے کوئی ڈرامہ نظر آتا ہے جبکہ میں نے آپ کو ہندوستان کی مثال دی تھی کہ وہاں بہت فلمیں اس موضوع پہ بنی ہیں بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے آئیڈیا کے خلاف بہت فلمیں ہندوستان میں بنی انہوں نے اسکان کے لیے بھی استعمال کیا ہے بہت افیکٹولی کہ بظاہر وہ ایک تفریح کے لیے بنی ہوئی فلم ہوتی ہے مگر اس کا undercurrent underlying idea یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی کریشن ایک زیادتی تھی اور یہ تقسیم جو ہوا ملک یہ صحیح نہیں ہوا اور لوگ اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں وہاں پاکستانی آڈینس اسے دیکھ کے ناراض ہوتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن وہ ہندوستانی آڈینس کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی آڈینس کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں تھا تو ہمارے ہاں پاکستان ٹیلی ویژن نے میں ابھی فلم کا ذکر نہیں کر رہا اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے جب فلم پہ ڈسکشن کریں گے وہ علیحدہ سے ایک پورا موضوع ہے تو ٹیلی ویژن نے اس ایشو پہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی انفرٹینمنٹ کے حوالے سے کہ کوئی ایسا پروگرام بنائیں جس سے انفارمیشن بھی ملے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو ایک سبق بھی ملے ٹالرنس کا میانہ روی کا اور ایک دوسرے کے عقیدے کو برداشت کرنے کا کہ لوگ ایک دوسرے کے مذہبی عقائد میں ان کے فیت میں مسلک میں دخل اندازی نہ کریں اپنا مسلک ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے لیکن دوسرے کے مسلک میں جب آپ طاقت استعمال کر کے تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فساد ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن کو یہ چاہیے تھا اور یہ چاہیے کہ وہ ایسے پروگرام ٹیلی کاسٹ کریں ایسے پروگرام پروڈیوس کریں جس سے دیکھنے والوں کو یہ انسپریشن ملے اور یہ ایجوکیشن ملے کہ انہیں اس سلسلے میں اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے یہاں میں کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا یہ بہت چھوٹے مائنورٹی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں جو فسادات پیدا کرتی ہے بہت بڑا فساد بھی ہو تو اس کے ذمہ دار بھی بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے جو فساد ہوتا ہے اس کے سلسلے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ مذہب کے نام پہ ہے اس لیے اس کے جو ریسپانسبل لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ فساد ہوا ہے جن کے بیانات کی وجہ سے جن کے ایکشنز کی وجہ سے جن کے لوگوں کے جذبات بھڑکانے کی وجہ سے وہ بظاہر ایک قابل عزت مقام بھی رکھتے ہیں معاشرے میں وہ ہمارے محلوں ہی میں رہتے ہیں ہماری بستیوں میں رہتے ہیں ہمارے شہروں میں رہتے ہیں ہمارے ہمسائے ہیں ہمارے ملنے جلنے والے ہیں ہم انہیں جانتے بھی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کا رویہ تبدیل نہیں کر سکے اس لیے کہ ہمارے میس میڈیا نے جس کے سامنے یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کا رویہ مثبت انداز میں تبدیل کریں گے اپنی پرفارمنس سے انہوں نے اس مسئلے کو بطور ایک ٹارگیٹ کے اپنے سامنے نہیں رکھا یہ بہت آسانی سے اگر آپ ٹیلی ویژن کی تمام ہسٹری جو ہے اکتالیس سال ہو گئے ہیں دو ہزار پانچ میں ٹیلی ویژن کو بنے ہوئے شروع ہوئے پاکستان میں اس کو سامنے رکھیں تو اس مسئلے پہ ٹیلی ویژن نے لوگوں کی ایجوکیشن کو نظر انداز کیا ہے جنرلی تو یہ ایک کمی ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرامنگ میں اور ان کی پالیسی میں خاص طور پہ ان حالات کے پیش نظر جو انیس سو ستہتر اٹھتر کے بعد سے دو ہزار پانچ تک پاکستان میں پیدا ہوئے جس میں کچھ بین الاقوامی سیاست کا بھی عمل دخل ہے اس میں کچھ بڑی طاقتوں کی پالیسیز کا بھی عمل دخل ہے اور اس میں کچھ خود پاکستان کے معاشرتی رویوں میں تبدیلی کا بھی عمل دخل ہے یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کو اس پہ توجہ دے کے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو کھل کر سامنے آنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے رویے میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ اس کے فرائض میں شامل ہے خاص طور پہ اس شکل میں جب کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک ریاست کا میڈیم ہے ایک سرکاری میڈیم ہے لہذا اس کی پالیسیز وہی پالیسیز ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے جو حکومت وقت کی پالیسیز ہوتی ہیں اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی حکومت کے دوران ملک میں فسادات ہوں کسی بھی قسم کے اور اتنے بڑی سطح پہ فسادات ہوں جس سے ملک کی ساری دنیا میں بدنامی ہو اور امیج خراب ہو اگلا مسئلہ ہے کرائم کا یہ بھی ساری دنیا میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے زیر بحث ہے کہ کیا کرائم کی ڈپکشن کس انداز سے کرائم کو پیش کیا جاتا ہے ڈرامے میں خبروں میں رپورٹنگ میں ڈسکشنس میں کہیں گلیمرائز تو نہیں ہو رہا دنیا میں عرصہ دراز سے اخبار کے حوالے سے فلم کے حوالے سے ریڈیو کے حوالے سے ناولس کے فکشن کے حوالے سے یہ بحث جاری ہے کہ کیا کرائم کا ذکر کرنے سے کرائم کم ہوتا ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے یا کرائم گلیمرائز ہونے کی وجہ سے اور اسے پروجیکشن ملنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے دونوں اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے کرائم ڈسکریج ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں کرائم سے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس انداز سے کرائم پیش کیا جاتا ہے میس میڈیا پہ اس سے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے کیونکہ کرائم کو بہت گلیمرائز طریقے سے پیش کیا جاتا ہے مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک فلم میں ڈھائی گھنٹے سوا دو گھنٹے کی فلم میں بھرپور کرائم دکھاتے ہیں مختلف طریقے دکھاتے ہیں جرم کرنے کے اور آخر کے پانچ سات منٹ میں مجرم کو یا ملزم کو اس کے برے آدمی کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پانچ سات منٹ اتنے افیکٹو نہیں ہوتے اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتے جتنا کہ شروع کے سوا دو گھنٹے جس میں اس کو کامیابیاں مل رہی تھیں اپنے نگیٹو ایکشنز میں وہ اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں تو دونوں طرف سے آرگومنٹ جو ہیں موجود ہیں لیکن fact of the matter is کہ کرائم ایک بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے مجموعی طور پہ اپنے ڈراموں کے ذریعے سے یا اپنی خبروں کے ذریعے سے کرائم کو گلیمرائز کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن کیونکہ جب گھر میں ٹیلی ویژن سیٹ ہوتا ہے اور اس پہ جتنے پروگرام آتے ہیں ہم ان سب کو ٹیلی ویژن میں شامل کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی ویوئنگ نے کرائم کو بہت گلیمرائز کیا ہے کیونکہ جو بیرونی چینل دستیاب ہیں اب لوگوں کو پاکستان میں ان کے ذریعے سے اور جو وہ ویڈیو فلمز دیکھتے ہیں پانچ دس روپے میں کرائے پہ لا کے باہر کی ویڈیو کلچر بہت پاپولر کلچر تھا ہمارا ڈش کے آنے سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی فلمیں کرائے پہ اویلیبل تھیں آج بھی ہیں اویلیبل جہاں ڈش نہیں پہنچی یا کیبل نیٹ ورک نہیں پہنچا وہاں ابھی تک لوگ ویڈیو کو استعمال کرتے ہیں تو ان فلموں نے یا ان ٹی وی پروگرامز نے جو مختلف غیر ملکی چینلز سے آتے ہیں انہوں نے ڈیفینیٹلی ہمارے کلچر کو اور ہمارے معاشرتی زندگی کو متاثر کیا ہے کرائم کے حوالے سے لوگ نئے نئے انداز سیکھتے ہیں جرم کرنے کے یا کم از کم سوچتے ہیں کہ اچھا اس طرح بھی جرم کیا جا سکتا ہے فلاں ڈرامے میں یا فلاں فلم میں جس ایک کردار نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا بڑا افیکٹو تھا پولیس اسے بڑی مشکل سے پکڑ سکی تھی یا نہیں پکڑ سکی تھی یہ طریقہ بھی اچھا ہے یہ سوچنے پہ بعض ایسے ذہن جو پختہ نہیں ہوتے وہ یقیناً اس سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میس میڈیا کو اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کون سا پروگرام کس انداز سے پیش کریں خاص طور پہ پاکستان ایسے معاشرے میں جہاں پروگرامنگ کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ بہت اسٹرکٹلی فالو نہیں کی جاتی باہر کے ملکوں میں کلچرلی اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں وہ لوگ کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ فلم یا یہ پروگرام سولہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے وہاں ایج کی ریسٹرکشن ہر ایسے پروگرام پہ دے دی جاتی ہے جس میں کرائم دکھایا جائے جس میں قتل و غارت گری دکھائی جائے یا جس میں وائلنس ہو تو وہ عموماً اس سے پہلے ایک نوٹس شائع کر دیتے ہیں کہ یہ سولہ سال سے یا تیرہ سال سے یا پندرہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر یہ بچوں کے گارڈینس کا پیرنٹس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس پروگرام کو نہ دیکھنے دیں ہمارے یہاں یہ طریقہ ابھی رائج نہیں ہے اس کی بہت سی معاشرتی وجوہ بھی ہیں اور ہماری کلچرلی اور تہذیبی وجوہ بھی معاشرتی وجوہ میں تو یہ وجہ شامل ہے کہ عام طور پہ ہمارے middle class lower middle class گھرانوں میں یہ فیسلٹی بہت کم گھروں کو حاصل ہے کہ اتنی جگہ ہو گھر میں کہ اگر ایک جگہ بیٹھ کے کچھ لوگ ٹی وی کا ایک پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بچے وہ پروگرام دیکھیں تو بچوں کو کوئی اور جگہ میسر ہو بیٹھنے کی اور اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی یہ فیسلٹیز ہمارے گھروں میں عام طور پہ لوور مڈل کلاس کے گھروں میں موجود نہیں تو وہ سب ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں تو جو پروگرام بڑے دیکھیں گے وہی پروگرام بچے بھی دیکھیں گے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی اتنا شعور عام آدمی کو عام شہری کو حاصل نہیں ہوا کہ اگر کوئی ہدایت آئی ہے تو اس پہ عمل کیا جائے کیونکہ عام طور پہ ہمارا کلچر تو یہ ہے کہ ہم ہدایت پہ اس وقت عمل کرتے ہیں جب ہمیں سزا کا خوف ہوتا ہے رضاکارانہ طور پہ ہم کسی ہدایت کو فالو کرنے میں عام طور پہ پہلو تو ہی کرتے ہیں اس سے تو اس لیے کرائم جو ہے وہ ایک بہت اہم موضوع بن جاتا ہے ایسے میڈیم پہ جو ہمارے بیڈ رومز میں اور لیونگ رومز میں موجود ہے فلم دیکھنے کے لیے تو ہمیں پکچر ہاؤس جانا پڑتا ہے مگر ٹیلی ویژن سے میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ ڈیزائریبل اور انڈیزائریبل دونوں قسم کے لوگ افراد اور خیالات بغیر ہماری مرضی کے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں آپ پسند کریں یا ناپسند پسند کریں جو چیز ٹی وی پہ آ رہی ہے کسی بھی چینل سے وہ آپ کے گھر میں دیکھی جائے گی کوئی نہ کوئی اس میں دلچسپی لے گا اور وہ پروگرام دیکھا جائے گا تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لہذا یہ فرض بطور گیٹ کیپر کے ٹیلی ویژن کے پروڈیوسرز پہ اور پالیسی ساز اداروں پہ عائد ہوتا ہے کہ وہ نگیٹو آسپیکٹس جو ہیں معاشروں کی یا ایکٹیویٹیز جو ہیں اسے کس انداز سے ٹیلی ویژن پہ پیش کریں گے ایک فیلڈ ٹیلی ویژن کا جس میں بہت پازیٹو کنٹریبیوشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی وہ اسپورٹس کا ہے پاکستان میں مختلف اسپورٹس کی پاپولیرٹی میں خاص طور پہ ہاکی کے اور کرکٹ کے مقبولیت میں ٹیلی ویژن نے بہت اہم رول ادا کیا ہے اور جب سے لائیو ٹیلی کاسٹ کی سہولت میسر آئی ہے اور ٹیکنالوجیکلی اتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیے جا سکتے ہیں میچز اور کرتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن ہمیشہ باقاعدہ پاکستان ٹیلی ویژن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا ایجوکیشن کا شعبہ ہے جو ای ٹی وی کہلاتا ہے ایجوکیشنل ٹیلی ویژن جو ایجوکیشن کے پروگرام کلاس رومز کے لیے اور طالب علموں کے لیے ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں مارننگ میں جس وقت کے اسکول کالج کا وقت ہوتا ہے اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک شعبہ سپورٹس کا بھی ہے فلی فلیچڈ جو یہ کوشش کرتا ہے کہ مختلف کھیلوں کو کمرشل اداروں کی طرف سے اسپانسر کرا کے اور ٹی وی ویورس تک پہنچائے اور اس میں وہ بہت کامیاب ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی کوریج اسپورٹس کی اسی معیار کی ہے جو کسی اور ترقی یافتہ ملک کے ٹیلی ویژن کی ہے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کی پرفارمنس بہت اچھی ہے البتہ یہ کریٹسزم آپ کر سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن نے بعض اسپورٹس کو اہمیت ٹھیک دی ہے یا زیادہ دی ہے جبکہ بعض اسپورٹس کو نظر انداز کیا ہے اس کو بھی آپ پاکستان کی کلچرل ٹریڈیشنز اور ویلیوز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں مثلاً پاکستان کے وہ روایتی کھیل اور لوگوں کی مصروفیات جو عام آدمی اختیار کرتا ہے ہر آدمی تو کرکٹ نہیں کھیلتا کرکٹ دیکھنے میں دلچسپی ضرور ہے لیکن بہت سے ایسے کھیل ہیں جو ہمارے روایتی کھیل ہیں پرانے جو دیہات میں آج بھی رائج ہیں لڑکیاں کھیلتی ہیں لڑکے کھیلتے ہیں نوجوان کھیلتے ہیں تو ان کو نظر انداز کیا ہے اور انہیں پاکستان کے کلچر کے اس حوالے سے کوریج نہیں دی گئی کہ بعض کلچرل ٹریڈیشنز جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گی اس کو پرزرو کرنا اور لوگوں کو اس سے باخبر رکھنا بہت ضروری بن جاتا ہے کلچرل ٹریڈیشنس کو آگے بڑھانے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مسئلہ یونیسکو کے پاس بھی ہے اور وہ مستقل اس کوشش میں مصروف ہے یونائٹڈ نیشنز کا یہ ادارہ کہ دنیا کے وہ کلچر جو ترقی یافتہ دنیا کی کمیونیکیشن کی یلغار کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو رہے ہیں یا تبدیل ہو رہے ہیں تیزی سے ان کو کسی نہ کسی انداز سے محفوظ رکھا جائے تو یہ کام ہمارے میڈیا کو خود سے پاکستان میں اپنی ان ٹریڈیشنس کو محفوظ کرنے کے لیے کرنا چاہیے بہت سے ایسے ٹریڈیشنل کھیل ہیں جو آج سے پچیس تیس چالیس پچاس سال پہلے جو آج کی بزرگ نسل ہے جب وہ بچے تھے تو کھیلا کرتے تھے آج کل کے بچے ان سے واقف نہیں ہیں آج کل کا بچہ جو ہے وہ ویڈیو گیمز کھیلتا ہے آج کل کا بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ گیمز کھیلتا ہے لیکن پاکستانی ہونے کے حوالے سے اس کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کون سی گیم پچاس سال پہلے یا ساٹھ سال پہلے لوگ کھیلتے تھے جب کمپیوٹر یا ویڈیو گیم کی سہولت حاصل نہیں تھی یا جب اسکوش نہیں پروان چڑھا تھا یا کرکٹ پاپولر نہیں ہوا تھا اتنا تو اس وقت کون سی گیم کھیلی جاتی تھی کون سا کھیل لوگ کھیلتے تھے ان کھیلوں کو ٹیلی ویژن ایک بہترین میڈیم ہے یہ ٹیلی ویژن کے اسپورٹس کا جو محکمہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا یا دیگر پرائیویٹ چینلز کا یہ ان کے غور کرنے کی بات ہے اور یہ غور اسی وقت ہوگا جب وہ یہ سوچ کے پالیسی بنائیں گے کہ ٹیلی ویژن ایک بہت افیکٹو میس میڈیم ہے اور وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی کلچرل لٹری اور دوسری تمام روایات کو محفوظ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو انسپائر بھی کرتا ہے ان کے حوالے سے اب ایک مسئلہ ہے ٹیلی ویژن کے ریسورسز کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیرونی دنیا میں ترقی یافتہ دنیا جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں مغربی دنیا اس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن بہت جلدی کمرشل ہو گیا تھا کمرشل سے مراد یہ ہے ہماری کہ اشتہارات ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے ہم جانتے ہیں کہ کوئی اخبار موجودہ دور میں بغیر اشتہار کے سروائیو نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی کاسٹ اس کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہے آج کل وہ بھی اپنی آمدنی کے لیے اپنے فائنینشیل ریسورسز کے لیے ڈپینڈ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ پہ اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ کیونکہ ایڈورٹائزنگ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی کامیابی ایڈورٹائزنگ کی جو کمیونیکیشن کا ہی ایک فیلڈ ہے اس کی کامیابی میس میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ایڈورٹائز آپ میس میڈیا پہ کرتے ہیں تو اس لیے آپ اشتہارات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کسی بھی میس میڈیم کے لیے ٹیلی ویژن اس لیے بھی بہت اہم میڈیم ہے اشتہارات کا ایڈورٹائزنگ کا کہ ٹیلی ویژن کے اشتہار میں صرف اسپوکن یا ریٹن لفظ نہیں ہوتا اس میں ایکشن بھی ہوتا ہے اس میں کہانی بھی ہوتی ہے اس میں گلیمر بھی ہو سکتا ہے اس میں موومنٹ بھی ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں مل کے ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ اہم میڈیم آف ایڈورٹائزنگ بنا دیتی اور ایسے معاشرے میں جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہ ہو یا اخبار بینی کی عادت بہت زیادہ نہ ہو لوگوں کو اس میں ویژول میڈیم جو ہے یا آڈیو میڈیم صرف وہ بہت افیکٹو میڈیم ہے پیغام رسانی کا خواہ وہ کمرشل پرپزز کے لیے ہو یا وہ سنجیدہ ایجوکیشن کے لیے ہو تو ایسی صورت میں ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ تمام دنیا میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے پاکستان میں بھی گریجولی ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ کے ایک بہت اہم میڈیم کے طور پہ سامنے آیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کا سورس آف انکم ہونے کے علاوہ اس نے ایڈورٹائزنگ کی جو انڈسٹری ہے یا جو آرٹ ہے اس کو بھی بہت زیادہ پنپنے کا اور ڈیولپ ہونے کا موقع فراہم کیا ہے کیونکہ ٹیلی ویژن کے لیے جب آپ اشتہار بناتے ہیں اس میں فلم بھی ہوتی ہے اس میں ماڈلس بھی ہوتے ہیں اس میں کہانی بھی ہوتی ہے اس میں موومنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ بہت مؤثر اشتہار ہوتے ہیں تو ٹیلی ویژن کے لیے وہ سورس آف انکم ہے اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے وہ ان کا بزنس ہے اور ایڈورٹائزر کے لیے پروڈیوسر کے لیے وہ اس کی آمدنی میں اضافے کا ذریعہ ہے تو اس طرح یہ فیلڈ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایڈورٹائزنگ میں ایک ٹرم اور ایک طریقہ ایجاد ہوا ہے جس کو آن لائن ایڈورٹائزنگ کہا جاتا ہے اور بہت سے چینل ٹیلی ویژن پہ آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف ایڈورٹائزنگ کے چینل ہیں کہ ان پہ آپ کو اشتہارات مختلف پروڈکٹس کے اور ان کو ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے ٹیلی ویژن کے اشتہارات کو کہ جس پروڈکٹ کی کچھ خوبیاں وہ بتا رہے ہیں اس کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے ابھی پچھلی ڈسکشن میں ہم نے گزشتہ روز یہ کہا تھا میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ ٹیلی ویژن کا دوسرا نام ریئل امیجز ہے جبکہ پڑھنے کے میسج میں اور سننے کے میسج میں امیج ہم خود بناتے ہیں ٹیلی ویژن ریئل امیج دکھاتا ہے تو جب کسی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرتا ہے ٹیلی ویژن یا اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے تو صرف بیان نہیں کرتا وہ اشتہار وہ اس کا ریئل امیج دکھاتا ہے جو خوبیاں ہیں وہ کس طرح حاصل ہو رہی ہیں وہ دکھاتا ہے کس طرح کام کرتی ہے کوئی پروڈکٹ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ دکھاتا ہے جو بہت زیادہ افیکٹو ہے ایڈورٹائزنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور پرسویشن کے پوائنٹ آف ویو سے جس کا فائدہ پروڈیوسر بھی اٹھاتا ہے اس کا فائدہ ٹیلی ویژن بھی اٹھاتا ہے اور اس کا فائدہ ایڈورٹائزنگ کرنے والوں کو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو اور ایکسپرٹس کو بھی ہوتا ہے تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے اور اس طرح کمیونیکیشن کی یہ آسپیکٹ یا یہ فیلڈ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے ٹیلی ویژن پہ اسپاٹ ایڈورٹیزمنٹ کے علاوہ یا ایڈورٹیزمنٹ کی فلمس کے علاوہ آن لائن ایڈورٹائزنگ کے علاوہ اسپانسرشپ کا طریقہ بھی رائے آپ کوئی پورا پروگرام یا اس کا کچھ پارٹ اسپانسر کرا لیتے ہیں کسی ایسے ادارے سے جو انٹرسٹڈ ہے اپنا میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی پاپولر پروگرام کے حوالے سے اس کے لیے پروگرامز کی ریٹنگ بھی ہوتی ہیں تاکہ رہے ایڈورٹائزر کو کہ کون سا پروگرام زیادہ لوگ دیکھتے ہیں ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے مختلف چینلز آج کل کمپٹیشن بہت سخت ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں اسی کے قریب چینل بڑی آسانی سے کیبل نیٹ ورک پہ حاصل ہو جاتے ہیں لیکن ایک شخص ایک دن میں ایک وقت میں ایک ہی چینل دیکھ سکتا ہے تو یہ کمپٹیشن بہت سخت قسم کا ہے کہ کون سا چینل سلیکٹ ہوگا دیکھا جانے کے لیے کون سا پروگرام کس وقت پیش کیا جاتا ہے جس میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں تو ایڈورٹائزر کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے دوران یا اس پروگرام سے پہلے اپنا اشتہار پیش کرے جو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں جس طرح چینلز کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ ہر چینل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پروگرام اتنے پرکشش ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان پروگرامز کو دیکھیں کیونکہ جب زیادہ لوگ ان پروگرامز کو دیکھیں گے تو زیادہ ایڈورٹیزمنٹس ملیں گی اور زیادہ ایڈورٹیزمنٹس ملیں گی تو وہ فائنانشلی فیزیبل ہوگا وہ کمپنی یا وہ پروگرام یا وہ ٹیلی ویژن چینل اس کی سروائیول آسان ہو جائے گی اس کی کامیابی آسان ہو جائے گی تو اسپانسرشپ جو ہے اس میں پورا پروگرام یا اس کا کوئی حصہ اسپانسر کرانے کا طریقہ بہت پاپولر ہے آج اس میں اسپورٹس کے پروگرام بھی ہیں اس میں کوئزز بھی ہوتے ہیں اس میں انفرٹینمنٹ والے پروگرام بھی آ جاتے ہیں جس سے لوگ انٹرٹین بھی ہوتے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے ایسے پروگراموں کو ہم انفرٹینمنٹ کے پروگرام کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسپونسر کا پیغام بھی ملتا ہے آپ کو جس کا فائدہ اسپانسر کرنے والے کو ہو جاتا ہے اسپانسرشپ اخبار میں بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی انڈسٹری کا پورا سپلیمنٹ چھاپا اس کی طرف سے اسپانسرشپ لے کے اور بہت سے پیسے اخبار کو مل گئے اس انڈسٹری کا انٹروڈکشن ہو گیا کہ یہ پنکھوں کی انڈسٹری ہے یا یہ اسپورٹس گڈس کی انڈسٹری ہے یا قالین کی انڈسٹری ہے وہ اکثر اپنے سپلیمنٹس اسپانسرڈ سپلیمنٹ چھپاتے ہیں یہ کام اسپانسرشپ کا ہمارے یہاں عام طور پہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے اسپورٹس پروگرامس کے دوران زیادہ ہوتا ہے خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی کمپنیاں ٹیموں کو اسپانسر کرتی ہیں ان کی ہمیشہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا مونوگرام یا ان کا لوگو پلیئر کی یونیفارم پہ اس کی کٹ پہ نمایاں طریقے سے نظر آنا چاہیے تاکہ نہ صرف وہ تماشائی جو گراؤنڈ میں موجود میچ دیکھ رہے ہیں اور تماشائی کیونکہ پلیئر کو غور سے دیکھتے ہیں ان کی نظروں کے سامنے وہ لوگ لوگوں یا ٹریڈ مارک رہے بلکہ ٹیلی ویژن پہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ وہ میچ دیکھیں گے وہ مقابلہ دیکھیں گے اور اس پہ کیونکہ کلوز اپ بھی آتا ہے پلیئر کا تو اس میں وہ ہر وقت میچ دیکھنے والوں کے سامنے وہ لوگوں یا ٹریڈ مارک رہے گا یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اسپونسرس کو اور اس میں آخری بات اسپانسرشپ کے حوالے سے یہ ہے بہت دلچسپ ہے آپ کی معلومات کے لیے کہ بعض کمپنیاں اچھے پلیئرس کو جن کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں اور بہت غور سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں ان کا جو اکوپمنٹ ہے کھیلنے کا ان کی ہاکی ہے یا ان کا کرکٹ کا بیٹ ہے یا ان کا ریکٹ ہے ٹینس کا اس کو بھی اسپونسر کرتے ہیں کہ اس پہ لوگو ہوگا تو کھیلتے وقت وہ نظر آئے گا لوگوں کو یا وہ یہ بتائیں گے کہ میں اس ریکٹ سے کھیلتا ہوں یا اس بیٹ سے کھیلتا ہوں اور اس کے اسپونسرشپ صرف ٹیلی ویژن تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ پلیئر بھی اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے جو اس لوگو یا اس ٹریڈ مارک کو استعمال کر رہا ہے یہ سب کمیونیکیشن کی اور میڈیا کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے کہ اب میڈیا اتنا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ لوگ اپنی ہر بات بہت آسانی سے کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ٹیلی ویژن نے اس سلسلے میں یہ انقلاب برپا کیا ہے کہ it is as good as a person is present on the spot and looking at life جیسے آپ گراؤنڈ میں خود موجود ہیں ویسے آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے ایک میچ کو دیکھتے ہیں یہ اس کی کامیابی اور پاپولیرٹی کا راز ہے ٹیلی ویژن کی اور کیا کچھ کرتا ہے ٹیلی ویژن اس کے کیا اثرات ہیں اس پہ ہم آئندہ اور آسپیکٹس پہ اس کی بات کریں گے جو بات چیت آج ہوئی ہے اس پہ غور کیجیے گا آبزرو کیجیے گا ٹیلی ویژن دیکھتے وقت ان سب باتوں کو سامنے رکھ کے اور خود محسوس کیجیے گا کہ ہم نے جو بات چیت کی ہے اس کا کس طرح اثر ہوتا ہے اور کیا کنٹریبیوشن ٹیلی ویژن کی ہو رہی ہے